حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جوان اونٹ ادھار لیا پھر آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آ گئے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا جوان اونٹ ادا کر دوں میں نے عرض کیا گلے میں اس کے اونٹ سے عمدہ ربائی اونٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی دے دو لوگوں میں بہترین وہی ہوتے ہیں جو ادائیگی میں بہترین ہوں سننے ابو دا بھوت حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھیالیس